السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 38 میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں بلکہ اس سے پہلے بھی انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کے سلسلے میں یا ایکچولی کوڈ جنریشن کے سلسلے میں کاروائی شروع کی تھی اور اس کے لیے ہم نے تھری ایڈریس کوڈ کو چنا تھا وہ اس لحاظ سے کہ اس کورس میں ہم کاروائی جو کوڈ جنریشن کی ہے وہ تھری ایڈریس کوڈ کے ذریعے کریں گے اور یہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے اسٹیک اسٹیکٹڈ مشینز کا بھی ذکر کیا تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھی بھی تھی لیکن اب ہم کاروائی جو ہے وہ تھری ایڈریس کوڈ کو لے کے چل رہے ہیں پچھلی دفعہ میں نے تھری ایڈریس کوڈ کے سلسلے میں آپ کو وہ جو کواڈروپل ریپرزینٹیشن تھی اس کے بارے میں بھی بتایا کہ ایونچولی جب یہ کوڈ جنریٹ ہوگا تو اس کو ہم اسٹور کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ایونچولی اس کو لے کے ہم نے آپٹمائزیشن بھی کرنی ہے اور ایونچلی اس سے ہم اسمبلی لینگویج کوڈ بھی جنریٹ کریں گے پھر ہم نے بات اس طرح کی کہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم جو ہے وہ اس اس چیز کے لیے بھی انتہائی مناسب ہے کہ ہم اپنے گرامر رولز میں اسی طرح ایڈ ہاک رولز یا ان کو ایٹریبیوٹ گرامرز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ رولز اٹیچ کر دیں گے اور ان کی بنا پہ اب ہم ایکچولی یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ یا تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے اور پھر ایونچولی جب یہ سارا کوڈ ہمارے پاس واپس آ جائے گا ہمارے بیک اینڈ کے لیے تو پھر اس کے اوپر ہم آپٹمائزیشن اور بقیہ کاروائی جو بات کی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب میں نے گفتگو پھر اس طرف موڑی کہ ایونچولی جب آپ پروگرامنگ لینگویجز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کانسٹرکٹس ہوتے ہیں پروسیجرل لینگویجز جو آپ نے استعمال کی ہیں جن میں سی سی پلس پلس یا جاوا بی بی وغیرہ ان لینگویجز میں آپ کو کانسٹرکٹس بڑے ٹپکل سے نظر آتے ہیں افطینیلس ہیں کنٹرول اسٹرکچرز ہیں لوپنگ اسٹرکچرز ہیں ڈیکلوریشن اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد آپ کیز دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ بلاکس بنا لیتے ہیں کوڈ کا یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس پھر کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے ذریعے آپ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹس اکٹھی ہو کے آپ جنرلی اس کو ایک پروسیجر یا فنکشن میں ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ کلیکشن آف فنکشن جو ہے اگر آپ سی پروگرامر ہیں تو لیٹ سے آپ اس کو کسی فائل میں رکھ دیں گے اگر آپ سی پلس پلس یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو جنرلی یہ فنکشن جو ہیں کسی کلاس کی ممبر فنکشن ہوں گی جو کہ اس کلاس کے آبجیکٹس پہ ایکٹ کرتی ہیں اب یہ جو کانسٹرکٹس ہیں یہ کافی ٹپیکل ہیں یعنی کہ آپ سی جاوا وی بی کسی بھی لینگویج میں چلے جائیں آپ کو سنٹیکس میں تھوڑا تھوڑا فرق نظر آئے گا فار ایگزامپل شاید آپ کی پیسکیل سے ملاقات نہ ہوئی ہو پیسکیل میں for example if then else جو تھا اس میں کی ورڈ دین اور کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے کرلی بریسز کی بجائے بگن اور اینڈ یہ جو کی ورڈز ہیں یہ استعمال ہوتے تھے البتہ جو لینگویجز الگول سے ڈیرائیوڈ ہیں جن میں سی سی پلس پلس جاوا یہ لینگویجز شامل ہیں ان میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ compound statements for example curly braces کے ذریعے آپ بناتے ہیں اف دین کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی کافی کامن ہے پھر اگر ملٹیپل افس ہیں تو بجائے آپ if then else if then else کریں آپ وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ استعمال کر لیتے ہیں لوپنگ اسٹرکچرس ہیں وائل لوپس ہیں ڈو وائل ہے جو کہ شاید آپ نے نہ اتنا استعمال کیا ہو فار لوپ جو ہے وہ آپ کافی استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ کانسٹرکٹس ہیں جو کہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں نظر آتے ہیں اب آپ اب تک جہاں تک ایک فل لینگویج کا تعلق ہے اس کی گرامر آپ دیکھ چکے ہیں یا کے حوالے سے اور ہم نے اپنے پروجیکٹ کے لیے جو چھوٹی سی لینگویج بنائی ہے اس میں بھی آپ کو یہ فل اسٹرکچر اب نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک فنکشن ہے فنکشن کے اندر پھر پہلے ڈیکلوریشن ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹمنٹس ہیں اور اسٹیٹمنٹس میں پھر assignment statement flow control statements ہیں لوپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں اینڈ سو آن تو اب ہماری ذمہ داری ایز کمپائلر رائٹرز یہ ہے کہ یہ جو کامن پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور ایونچلی جو کاروائی ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے ہم اس کا تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے اور اس تھری ایڈریس کوڈ کو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس پہ آپٹمائزیشن اسٹریٹجیز چلا سکتے ہیں جس سے یہ اور امپروو ہو جائے گا اور فائنلی پھر ہم ہمارے کیس میں اسمبلی لینگویج جنریٹ کریں گے لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں یہاں پہ آپ دوسری جو اسٹائلس ہیں ان کو بھی اپنا سکتے ہیں اب ایپسلوٹ مشین کوڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں بائنری یا جس طرح جاوا کا کیس ہے کہ وہ بائٹ کوڈ جو ہے ایک اسٹیک اورینٹڈ مشین کے لیے جنریٹ کر دیتا ہے تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ان کانسٹرکٹس کے لیے یہ ایڈ ہاک جو کوڈ ہے یہ جو سنپٹس میں لفظ استعمال کرتا رہتا ہوں یہ وہ کیا ہوں گے جو کہ ہم اپنی گرامر کے پروڈکشن رولس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور پھر جیسے کہ آپ آپ دیکھ چکے ہیں بلکہ پریکٹس بھی کر چکے ہیں پروجیکٹ میں کہ جب پارسر چلتا ہے اور وہ اپنی پارسنگ ہمارے کیس میں لیٹس باڈم پارسنگ جب ہم کرتے ہیں تو یہ رولس فائر ہوتے ہیں اور اس کی بنا پہ ہمارے پاس اب وہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے وہ نکلے گا تو اب ہم نے ڈسکشن اس طرف لے جانی ہے کہ پروگرامنگ کانسٹرکٹس لیں اور ان کے لیے پھر یہ ایڈ ہاک اسنیپرس بنائیں وہ ہم اپنی گرامر میں ڈال دیں گے اور آپ جو ہیں وہ پروجیکٹ میں یک کے حوالے سے ایکچولی یک کی جو فائل ہے اسپیسیفکیشن فائل اس میں ایگزیکٹلی exactly یہی اسنیپرس تھوڑی سی اس میں چینجز کر کے آپ ڈالیں گے اور جب آپ اپنا پارسر چلائیں گے یا اپنا کمپائلر چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایگزیکٹلی exactly یہی تھری ایڈریس کوڈ جو ہے یہ واقعی نکلتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ جو ڈسکشن ہے تھیوریٹیکل بھی سمجھے اور پریکٹیکل اس طرح سمجھے کہ ٹھیک ہے کمپائلر ایسا کرتے ہیں لیکن اس کیس میں اب آپ کو پروجیکٹ کے سلسلے میں بھی یہ کاروائی کرنی ہوگی تو اب آئندہ اس لیکچر میں اور بلکہ اگلے شاید لیکچر میں بھی ہم یہ مختلف کانسٹرکٹس جو ہیں ان کے لیے یہ سنیپرس ڈیولپ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سنیپرس ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے ہم ایک قسم کی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے اور وہ اسٹریٹجی کی وجہ کچھ یوں ہے کہ ابھی تک جو میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دکھائی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پروگرامنگ کانسٹرکٹس میں ہم فار ایگزامپل اگر آپ یہ اف اسٹیٹمنٹ لے لیں تو ہم اب عادت سی بن گئی ہے کہ اف دین ایلس یا اف دین ایلس اور اس کی جو ملٹیپل کیسز ہیں کہ اف اور ایل ایف اس طرح کرتے کرتے ہم اطمینان سے یہ لاجیکل ٹائپ جو فلو کنٹرول ہے اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا نیچرل سا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹیپل کیسز ہیں یا دو کیسز ہیں کہ اگر ٹرو ہے تو یہ کرو فالس ہے تو یہ کرو اس کو ہم افتن ایل سے انکوڈ کرتے ہیں لیکن ایز اسمبلی لینگویج پروگرام اور آپ کو پتا ہے کہ ٹپکلی اسمبلرس جو ہیں یا مشین کا اگر آپ انسٹرکشن سیٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کے کمپلیکس کانسٹرکٹ جو ہیں وہ نہیں ملتے وہاں پہ simple move load branching instructions ہیں کمپیئر انسٹرکشنز ہیں اور کمپیئر انسٹرکشنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا یا تو وہ کوئی کنڈیشن رجسٹر سیٹ کر دیتی ہیں یا یہ بھی ہے کہ آپ کسی ویلیو کو زیرو اور نان زیرو کے حوالے سے دیکھتی ہیں دیکھ لیتے ہیں تو مقصد یہ کہ ہمارے جو in a way high level constructs ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم جب لو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ یہ افطین ایلس والی فیسلٹی اویلیبل نہیں تو ہمیں کسی طرح وہی چیز جو ہے گو ٹوز برانچز اور اس طرح کے جو انسٹرکشنز یا انسٹرکشن سیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کی یہ فیسلٹیز استعمال کر کے ہم نے وہی کاروائی کرنی ہے یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو افطین ایلس کے سلسلے میں یہ دکھایا تھا کہ کس طرح ایلس جو ہے وہ پھر کنڈیشن چیک کر کے برانچ کر کے ایک حصے میں چلے جاؤ اگر وہ فالس ہے تو دوسرے حصے میں چلے جاؤ تو یہ یہ جو کاروائی ہے کہ ہم جو پروگرامنگ کانسٹرکٹ جو کہ ہم یا میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہائی لیول ہے اس کو ہم اس طرح لو لیول میں ٹپکلی یہ برانچز گو ٹوز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں کنورٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے اور پھر وہی کہ انسٹرکشن سیٹ میں کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جیسے 2 پلس تھری مائنس فور یا ریتھمیٹک ایکسپریشن لے لے جس میں ملٹیپل آپریٹرس ہیں اب آپ سی میں تو بڑے اطمینان سے لکھ دیں گے کہ ایکس ایکول اور پھر ساری جو اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ ٹرمز ہیں اس میں بے شک جتنے ملٹیپل آپ کے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپیکیشن وغیرہ آپریٹرس ہوں لیکن تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے بھی اور ایونچلی آپ اسمبلی لینگویج میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے یہ جو ملٹیپل آپریٹرز ہیں یہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ میں آپ ٹپکلی نہیں کرتے آپ ون ایٹ اے ٹائم والی اسکیم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جب آپ کو یہ کمپاؤنڈ اسٹرکچرز ملیں گے جس طرح کمپاؤنڈ بولین اسٹیٹمنٹ ہے اینڈ اور کے ذریعے ہم کمپاؤنڈ اس کو کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم فردر بریک کریں گے یہ مثال میں نے آپ کو ارتھمیٹک ایکسپریشن پہ دکھائی تھی کہ کس طرح اگر آپ کے پاس ایک لمبا سا ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے تو اس میں پریسیڈنس رولز وغیرہ وغیرہ کو لے کے کس طرح ہم نے اس کو ملٹیپل تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس میں بریک کیا تو یہ جو دو چند ایک باتیں ہیں خاصیت اس سے بھی شاید یہ چیز اب سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہائی لیول اور لو لیول والی بات تھی یہ پھر کیا تھی کہ یہ ہائی لیول کانسٹرکٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں مشین لیول پہ جا کے ٹپکلی آپ کے پاس نہیں ہوتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسمبلرز اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان میں یہ کانسٹرکٹس اب اویلیبل ہیں آپ اس کو میکروز کہہ سکتے ہیں ایسا بھی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ انسٹرکشن یا اسمبلی لیول پہ جا کے اب آپ بالکل ہی لو لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ simply go to branches compares اور مو اور لوڈ ہیں تو اب یہ ساری جو تمہید ہے اس کو لیے اب ہم جو ہمارے کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے یہ ایڈ ہاک اسکیمس جو ہیں یہ ڈیولپ کریں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا اس میں تھوڑی سی اب ہم اسٹریٹجی کی ڈسکشن کریں گے کہ یہ ایونچلی کوڈ کیسے ہوگا تو اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں اب یہی ہوگا کہ یہ کافی ایک لحاظ سے لگے گا کہ پروگرامنگ کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ یہ بس کرو اب اس کی خاطر پہ یہی ہوگا کہ ہم ڈسکشن کر کے پھر ایک مثال دیکھیں کہ جس سے ایٹ لیسٹ وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ ساری جو کاروائی تھی یہ آخر کیسے ہو رہی ہے یہ سارا کچھ اگر مجھے کرنا پڑے تو میں اس کو کیسے سمجھوں لیکن یہ چیز مد نظر رہے کہ یہ جو کاروائی ہے تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کرنے کی یہ آپ نے پروجیکٹ میں بھی کرنی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ اہم بات ہے کہ ہم یہ جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے اس کو سمجھیں اس کی مثالوں کو سمجھیں اور ایونچولی پھر آپ پہ ذمہ داری کہ آپ نے پروجیکٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یاک میں ایکچولی آپ جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آئیے اب یہ گفتگو جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کانسٹرکٹس کے لیے تھری ایڈریس کوڈ ہم کیسے جنریٹ کریں گے البتہ اس سے پہلے کہ ہم بالکل ہی یہ کاروائی شروع کر دیں اس میں غرق ہو جائیں یہ چیز کہ یہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس جو ہیں اب میں ابھی تک آپ کو مثالوں کے ذریعے دکھاتا رہا ہوں لیکن کچھ فارملی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ایکچولی اس میں میں اب آپ کو بک کا ریفرنس دے دیتا ہوں یہ جو ہماری کتاب ہے مین اس کے اندر جو اسکیم ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے مختلف کتابوں میں یا اگر آپ کو موقع ملے دوسرے یونیورسٹیز میں اگر آپ کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نوٹس دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف مثالیں نظر آئیں گی لیکن چونکہ یہ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ جنیرک سی مثال ہے تو اگر آپ کو اس ساری اسکیم کی یہاں سمجھ گئی تو ایونچولی وہ جو بقیہ تمام مثالیں یا اسپیشل انسٹنسز ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گے تو اب اس سے پہلے کہ ہم وہی کہ اپنے جو کانسٹرکٹس ہیں ان کو دیکھیں یہ ذرا ایک نظر تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ جو ہم استعمال کریں گے ان میں سے چند ایک فی الحال آپ دیکھ لیجیے بقیہ کچھ اور ہیں جو کہ ہم بعد میں جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم ان کو لے آئیں گے سب سے پہلے جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے ہے اس کی فارم جو ہے وہ X equal Y of Z ہے یہ ہم لکھنے کے حوالے سے ایسے لکھیں گے البتہ کہ میں جو پہلے ڈسکشن کر چکا تھا کہ یہ ہم کوڈروپلس کی فارم میں ان کو اسٹور کریں گے کوڈروپلز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چار اینٹیز ہیں ایکس وائی زی ایک لحاظ سے آپرینس ہیں وائی اور زی سورس آپرینس ہیں ایکس جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے آپ جو ہے یہ اس کے اندر ایک آپریٹر ہے اور ایونچلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی اور زی پہ یہ آپریٹر چلا کے جو کہ بائنری بھی ہو سکتا ہے اور لاجیکل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی کمپیئر کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ٹرو فالس یا زیرو ون آئے گا اور وہ جو ریزلٹ ہے وہ ایکس میں جا کے اسٹور کر دو تو اس اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ تمام اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جس میں یہ آپریٹر ہے اس میں یہ سنگل آپریٹر ہوگا کبھی بھی آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی وائی آپ زی آپ ڈبلو یعنی کہ ایک ہی اسائنمنٹ میں تھری ایڈریس کوڈ اسائنمنٹ میں دو یا دو سے زیادہ آپریٹر آپ کو نظر آئیں وہاں پہ ہمیشہ ایک ہوگا ایکس وائی زیز جو ہیں یہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ٹیمپرریز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کمپائلر جنریٹڈ ہیں ایکس وائی زی وہ بھی ہوں گے جو کہ سورس کوڈ میں تھے اوریجنلی اس یوزر کے پروگرام میں جس کا پروگرام یا جس کا کوڈ ہم کمپائل کر رہے ہیں اس کی ایک اسپیشل فارم ہے اس میں یہ کہ اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپلی ایک آپرینٹ ہے تو یہ پھر یونری آپریٹر ہے جس طرح کے یونری مائنس ہے X equal minus Y for example آپ کہنا چاہتے ہیں یا یہ کہ وہ لاجیکل نگیشن ہے ایکس ایکول ناٹ وائی یا کوئی شفٹ آپریٹر ہے کہ لیفٹ شفٹ کرو رائٹ شفٹ کرو یہ سی پلس پلس میں اس طرح کے آپریٹرز ہیں لاجیکل ناٹ آپریشر بھی ہے جو کہ بٹ پیٹرن کو ناٹ کر دیتا ہے اگر زیرو ہے تو اس کو ون کر دے گا ون ہے تو اس کو وہ زیرو کر دے گا سو اینی ویز یہ بھی ایک اسپیشل فارم ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ uh, کی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ کی جس میں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپلی ایک آپرینٹ ہے اور یہ operator unary operator copy statement simply اب یہاں پہ آپریٹر بھی نہیں ہے اس کا مطلب سمپلی یہ کہ جو وائی کی ویلو ہے وہ ایکس کو اسائن کر دو اب آپ اگر میمری کے سینس میں سوچ رہے ہیں تو وائی کی جو کاپی ہے وہ آف کورس ایکس میں چلی جائے گی اور ایکس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ڈسٹروئے ہو جائیں گے انکنڈیشنل جمپ یہ اب آپ اگر اسمبلی لینگویج کا حوالہ بھی لے لیں تو یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ انکنڈیشنل برانچ ہوتی ہے کہ سمپلی برانچ کر جو کسی اور اسٹیٹمنٹ پہ اب اس کے کئی طریقے ہیں کہ برانچ کر دو کسی لیبل پہ اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ ایک لیبل دے دیتے ہیں یہ اسمبلی لینگویج پروگرام میں آپ کر چکے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس کو آپ لیبل دے دیتے ہیں یہ برانچ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ current location plus certain number of instructions یا کرنٹ لوکیشن مائنس سرٹن تو یہ ایک قسم کی ریلیٹو جمپس ہیں آپ کے پاس ایبسلوٹ جمپس بھی ہو سکتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ سسٹم پروگرامنگ کے حوالے سے دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے فرسٹ کریں فکسڈ میموری میں کہیں ایکچولی لوڈیڈ ہے وہاں پہ کوئی ہینڈلر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس اسپیشل ایڈریس پہ جمپ کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہینڈلر جو ہے وہ اس فزیکل میموری لوکیشن پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ ایک لحاظ سے ایبسلوٹ ایڈریس دے کے وہاں پہ جمپ کر جاتے ہیں اب ایکچولی یہ ساری باتیں کچھ لگتا ہے کہ اسمبلی لینگویج سے ملتی جلتی ہیں اور یہ واقعی ہی ہے کہ میں شروع میں بھی بلکہ یہ کہہ چکا تھا کہ تھری ایڈریس کورس جو ہے اس میں آپ کو لگے گا کہ جیسے اب ہم اسمبلی لینگویج میں ہی پروگرامنگ کر لیں تو اگر ایسا آپ سمجھیں تو اس میں ایکچولی کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ اس سے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کافی حد تک سمجھ بھی آ جائیں گی اور مثالیں سمجھنا کافی آسان ہوگا اینی ویز انکنڈیشنل جمپ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کو یہ انسٹرکشن نظر آتی ہے تو لیبل جس اسٹیٹمنٹ کا یہ لیبل ایل ہے وہاں پہ کنٹرول جو ہے آپ نے ادھر ٹرانسفر کر دینا ہے اب وہاں پہ کیا ہے یہ اب اس کوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنل جمپ یہ اب اسمبلی لینگویج سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہم نے ایک لحاظ سے وہ ذرا سی کمپلیکس سی ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھ دی ہے کہ if X relational operator Y go to L مطلب یہ ہے کہ ایکس اور وائی کے درمیان یہ بائنری آپریٹر جو ہے ریلیشنل آپ اس کو لو اور اس کو اس پہ اپلائی کرو ایکس اور وائی پہ اور اگر یہ ریلیشنل آپریشن جو ہے یا آپریٹر ٹرو ہیل کرتا ہے تو گو ٹو ایل ادروائز اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بھی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہوگی سمپلی اس پہ چلے جاؤ تو یہ اب آپ اسمبلی لینگویج میں اگر آپ سوچیں تو یہ کیسے کرتے ہیں ٹپکلی یہ وہ جو کنڈیشنل جمپ ہوتی ہے کہ لیٹ سے کمپیئر کرو کوئی رجسٹر کی ویلیو کو زیرو کے ساتھ یا وہ نان نیگیٹو ہے یا وہ پازیٹیو ہے یا جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ بعض کا دو آپرینٹس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کچھ انسٹرکشن سیٹس ہیں جس میں کہ آپ directly actually less than greater than comparison کر سکتے ہیں تو حاصل یہ کہ ہم بھی اپنے تھری ایڈریس جو اسکیم ہے اس میں یہ چیز رکھیں گے کہ اگر دو کوانٹیٹیز جو ہیں ان کو ہم لاجکلی کمپیئر کریں اور ان میں وہ ریلیشن شپ اگر وہ ٹرو ہے تو گو ٹو ایل یعنی کہ ادھر چلے جاؤ اگر وہ ٹرو نہیں ہے تو پھر اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بھی آ رہی ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کر دو تو یہ ہماری ہے وہ کنڈیشنل جمپ والی بات آ گئی اچھا اب یہاں پہ اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہم واپس کچھ پروگرامنگ لینگویجز کی طرف آ گئے کہ وہاں پہ اریز ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں کہ اسمبلی لینگویج میں ویسے ہم اریز تو نہیں استعمال کرتے تھے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں جب پروگرام لکھتا ہوں سی میں لکھتا ہوں اس میں اریز ہوتی ہیں اور ایونچولی وہ اسمبلی لینگویج میں جا کے وہ ساری چیز کام کرتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رے کا جو جو نام ہے اس کو ایز اے کانسٹنٹ پوائنٹر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ میمری میں ایک کنٹینگوس سیٹ آف لوکیشنز کا اسٹارٹ ہے تو پھر یہ جو ایکس ایکول وائی آئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وائی کو چنک میمری کا اسائن ہوا ہوا ہے اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آئے میموری یونٹس کو ایز این آف سیٹ لے کے موو کرو نیچے اب اس میں یہ جو ایکس ایک وائی آئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی کی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آئے میموری لوکیشن آگے جا کے جو بھی ویلیو ملتی ہے اس کو ایکس کو اسائن کر دو اچھا ارے میں اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو آف سیٹ ہے یہ جو ارے کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ کیریکٹر ہے تو آف سیٹ ایک بائٹ ہے اگر لیٹ سے وہ انٹیجر ہے تو وہ چانسز ہیں فور بائٹس ہوگا اگر فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس ہیں ارے کے اندر تو وہ ایٹ بائٹس ہوگا یا اگر وہ آبجیکٹس ہیں تو پھر وہ پورے آبجیکٹ کا سائز ہوگا جس پہ یہ آف سیٹ جو ہے یہ کام کرے گا اسی طرح جو دوسرا سینٹیکس ہے ایکس آئی ایکول وائی اس کا مطلب ہے کہ جو آئتھ لوکیشن ایکس کی کہہ لیں یا یہ کہ ایکس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آئی آف سیٹ پہ جو میموری لوکیشن ہے اس میں جا کے وائی کی ویلیو جو ہے جو بھی ہے اس کو وہاں پہ لوڈ کر دو اور یہ دوسری بات جو میں نے اب دہرا دی ہے یہاں پہ کہ دوسرے کیس میں set contents of the location I memory units beyond X to Y یہ وہ چند اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے ہم جنریٹ جو کریں گے اس میں ہم یہ اسکیم استعمال کریں گے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری کتاب جو ہم اس میں کورس میں استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ اسکیم استعمال ہوتی ہے اور آپ کو ٹپکلی اور کتابوں میں بھی یا اور ریفرنسز میں یہ نظر آئے گی یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو اسٹیک اورینٹیڈ مشینز ہیں یا جو رسک آرکیٹیکچرز ہیں اس میں شاید یہ ذرا سے مختلف ہو خاص طور پہ جو اسٹیک اورینٹیڈ مشین ہے اس کے اندر پھر آپ کو وہ پش پاپ والی کاروائی ساری نظر آئے گی لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم تھری ایڈریس کوڈ استعمال کر رہے ہیں ہم اسٹیک اورینٹیڈ کوڈ استعمال نہیں کر رہے تو اینی ویز یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ابھی فی الحال ہمیں درکار ہیں البتہ میں کچھ اور اگر کانسٹرکٹس کا نام لوں فار ایگزامپل پروسیجر کالس کہ آپ اگر ایک آپ اسٹیٹمنٹ پہ ایک آتے ہیں جس میں ایک پروسیجر کال ہے تو وہ پروسیجر کال ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے نارملی کیا ہوتا ہے اب پروگرامنگ کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ بھائی پروسیجر کی جو آرگیومنٹس ہوتی ہیں وہ رن ٹائم اسٹیک پہ پش ہو جاتی ہیں ریٹرن ایڈریس کی ایک لوکیشن اس کے لیے آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کنٹرول جو ہے وہ اس پروسیجر اس روٹین کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایز ایف کے جیسے کہ وہ ایک گو ٹو ہے تو اس کے لیے بھی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہیں اس طرح اویلیبل وہ سمپلی یہ ہے کہ جتنے اس کے پرائمرز ہیں وہ primer one primer two primer three اس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی اور فائنلی جو ہے ایک گو ٹو ایک انکنڈیشنل جمپ ہوگی جس سے آپ اپنے کوڈ کے کسی اور حصے میں چلے جائیں گے جہاں پہ ایکچولی اس پروسیجر کا کوڈ اب آ جائے گا اسی طرح پوائنٹرز ہیں آپ سی میں پوائنٹرز یا سی پلس پلس میں استعمال کرتے رہے ہیں تو ہم تھری ایڈریس کوڈ میں یہ بھی چیز ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر سکتے ہیں وہ اسٹار پی والی بات یا اسٹار پی ایکول آئی والی بات تو یہ جو باتیں ہیں یہ حسب ضرورت ہم ان کو لے آئیں گے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ پوری تھری ایڈریس کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ابھی ڈسکس کر لیں کیونکہ فی الحال جو ہم کانسٹرکٹس کر رہے ہیں اس میں فار ایگزامپل ابھی ہم پروسیجر کالس نہیں کر رہے تو اینی ویز جو ہمیں درکار ہیں وہ میں نے فی الحال آپ کے سامنے پیش کر دی لیکن مد نظر یہ بات رہے کہ بکیا جو پروگرامنگ کانسٹنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں شاید کچھ اور تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس کا سہارا لینا پڑے اور جب ضرورت ہوگی ہم ان کو لے آئیں گے اچھا اب آئیے یہ کہ ہم نے یہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے اس کو جنریٹ کیا تو کوڈروپل کے فارمس میں اگر اس کو میں ارے میں لوڈ کروں تو اس میں ایک ایک اس کی جو فارم ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یہ بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیجیے یہاں پہ میں نے اب وہ ارے آف کوڈروپلس دکھائی ہے اور اس میں ایک اور میں نے کالم ایکچولی بیچ میں ڈال دیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں لیبل اس کے علاوہ یہ باقی چار جو ہیں یہ ویسے ہی ہیں کہ وہ ٹارگیٹ جو ہے ایل ون اور operator F less than argument one C argument two D یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سی جو ہے وہ ڈی سے چھوٹا ہے لیس دین ہے یہ F underscore L T جو ہے اس کو اب میں ایز این آپریٹر کہہ رہا ہوں کہ یہ بولین آپریٹر ہے تو اگر سی از لیس دین ڈی تو go to L one basically یہ پہلے کوڈروپل کا یہ مطلب ہے اس کے بعد ایک انکنڈیشنل گو ٹو ہے گو ٹو ایل ٹو تو مقصد یہ کہ جو ہم کوڈروپل میں ایک اسکیم بنا سکتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ یا تو میموری لوکیشن ہو سکتی ہے ایونچولی رجسٹر بھی میں بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ٹپکلی یہ میموری لوکیشن ہوگی اور اگر وہ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل یہ ٹرانسفر اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کیس میں یہاں پہ ہم ٹارگیٹ رکھیں گے پھر بقیہ یہ جو کوڈروپلس ہیں یہ آپ اب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا کاروائی کاروائی ہو رہی ہے ایکچولی یہ سمپلی ایک ایک ایلس ہے جو کہ ابھی ہم نے پہلے دیکھی تھی البتہ یہ جو لیبل والا کالم ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ میں نے یہاں پہ یہ ایل ون کولن اور ایل ٹو کولن اور ایل تھری کولن نوٹیشن استعمال کی ہے مقصد یہ کہ جب میں کوئی گو ٹو ایل ٹو یا گو ٹو ایل تھری یا go to L one type statement لکھتا ہوں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ L1, L2, L3 کیا ہے یا کہاں پہ ہیں تو یہ لیبل کالم میں جا کے دیکھ لیجیے جس کوڈروپل کے ساتھ یہ لیبل لگا ہوا ہے مقصد یہ کہ یہاں پہ کنٹرول کو ٹرانسفر کر دو اچھا ہم بعد میں دیکھیں گے کہ بجائے ہم ایکسپلسڈ لیبلز کو استعمال کریں ہم ایک لحاظ سے یہ جو ارے میں ہر کوڈروپل کی پوزیشن ہے یعنی کہ یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے L one F underscore L T C D یہ فرض کریں ارے پوزیشن ون ہے اس کے بعد یہ go to L two position two میں ہے تو ایکچولی یہ جو لیبل ایل ون ہے ایک لحاظ سے ضروری نہیں کیونکہ یہ جو statement X plus Y Z ہے X actually Y plus Z ہے یہ تیسری ہے تو اگر میں نے ایل ون پہ آنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے میں نے کہا ہے کہ گو ٹو ایل ون وہاں پہ میں کہہ دوں go to dot plus two یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ سے دو آگے چلے جاؤ یا یہ کہ اس ارے میں جو اس کا انڈیکس ہے اس کو میں سمپلی استعمال کروں کہ گو ٹو اب تھری میں مطلب اس کا میرا یہ ہوگا کہ جو کوڈروپل تھری ہے یہ ہم جب بعد میں باٹم اپ بوٹم کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کاروائی تو اس میں ہم ایکسپلسڈ لیولس کی بجائے ایکچولی ہم کوڈروپل رے پوزیشنز جو ہیں رے انڈیکس جو ہے اس کو ایز اے لیول استعمال کریں گے خیر اینی ویز جو ہم نے پہلے کور کی تھی اب اس کو میں نے آپ کے سامنے رے آف کوڈروپلس کی صورت میں پیش کیا ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ جو آپریٹرز ہیں ان کے لیے جہاں تک بولین آپریٹرز ہیں ان کے لیے میں نے یہ نوٹیشن استعمال کی ہے انڈر اسکور ایل ٹی یہاں پہ میں کہہ سکتا تھا C M P L T یا کوئی اور ایسے نوٹیشن استعمال کر لیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ایکچولی ایک بولین آپریٹر ہے پلس مائنس بقیہ چیزیں جو ہیں آف کورس وہ وہی اسٹینڈرڈ ریتھمیٹک ہیں اب آئیے ہماری جو ایکچوئل اب کاروائی ہے کہ ہم نے ہماری جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس جنریٹ کرنی ہے اچھا اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں کس سے شروع کروں بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سے شروع کر لو کیونکہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لگتا ہے کہ سب سے سمپل ہوتی ہے سمپل ان دا سینس کہ بھائی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک چیز ہوتی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہوتا ہے لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن کو اگر دیکھیں تو وہ ایک پورا ارتھمیٹک ایکسپریشن ہو سکتا ہے ایک بولین ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے وہ پروسیجر کال بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ ایکچولی پہلے کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح میں نے وہ ایکسپریشن گرامر میں دکھایا تھا کہ کس طرح وہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ کوڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو ایک لحاظ سے ہم کر چکے ہیں اور اس میں جو صرف بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسپریشن ہے اس میں ملٹیپل آپریٹرس ہیں میننگ کے plus minus divide and so on یعنی کہ ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے تو اس کو ہم نے جس طرح ہم نے پارسنگ اس کی کی تھی کہ one expression at a time ہم نے اس کو ان اے سینس ایکسٹریکٹ کر لیا اور پریسیڈنس کے حوالے سے ہم نے ملٹیپیکیشن پہلے کی پھر جو مائنس والی کاروائی تھی وہ ہم نے بعد میں کی تھی تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن تھا اس میں سمپلی جو کاروائی تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے ہم نے کرنی تھی وہ یہ کہ اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کو بس simply one operator time break کر دو اور وہ بریکج کیسی تھی آف کورس وہ پریسیڈنس کے حوالے سے کہ کون سا آپریٹر پہلے آئے گا کون سا بعد میں تو وہاں پہ یہ گو ٹوز کا یہ لیبلز کا مسئلہ نہیں تھا جہاں پہ یہ گو ٹوز والے یہ جو چھلانگیں مارنی پڑ جاتی ہیں کوڈ میں کیونکہ اس تھری ایڈریس کوڈ پہ بھی اور بعد میں اسمبلی لینگویج کوڈ پہ چونکہ ہمارے پاس ایف دین ایلس اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں اب یہ اسکپنگ کرنی ہے کہ کوڈ سے چیز کو چیک کر کے کنڈیشن کو جمپ کرو یا نہ جمپ کرو ایف دین ایلس کے کیس میں آپ دیکھ چکے ہیں وائل لوپ میں بھی یہ ہوگا کہ وائل کے آخر میں جائیں گے کنڈیشن اگر ٹرو ہے تو پھر واپس آ جائیں گے اگر فالس ہے تو پھر ہم جمپ کر جائیں گے وائل کی باڈی سے تو اس جمپنگ کی خاطر ہمیں اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ جو ایکسپریشن جو جنرلی بولین ہوں گے ان کو کیسے ہینڈل کریں کیونکہ وہ بھی کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں اس میں بھی وہ اینڈ اور آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ جو جمپنگ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل کرنی ہے یہ کہاں جانا ہے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے کتنی لوکیشن آگے جانا ہے کتنی لوکیشن پیچھے جانا ہے یا یہ کہ کبھی کوڈ کے بالکل درمیان میں سے چھلانگ مار کے آگے جانا ہے جیسے کہ اگر آپ سوچیں کہ لوپ میں اگر ایک بریک اسٹیٹمنٹ ڈال دیں آپ یعنی کہ لوپ ایک چل رہا ہے درمیان میں آ کے if something true break اب یہ بریک کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ وائلڈ لوپ جو ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے اس سے سیدھی چھلانگ مار کے باہر چلے جاؤ وائلڈ لوپ کو وہیں اس کے قدموں میں روک کے باہر چلے جاؤ تو یہ جو چھلانگے آپ مارے ہیں اس کو ہم نے اب ایکسپلسٹ کنڈیشن یہ جو ہم نے ڈیل کیا ہے تھری ایڈریس کوڈ میں ان کے ذریعے کنڈیشنل جمپس اور انکنڈیشنل جمپس کے ذریعے اور یہ لیبلس کے ذریعے کرنا ہے تو کاروائی ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو ہمارے بولین ایکسپریشن ہیں ایونچولی دیکھا جائے تو یہی ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی حصے کو اسکپ کرنا ہے کہ نہیں یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ کی جو کا جو سینٹیکس ہے وہ کیا ہے بولین ایکسپریشن اور پھر statement else something else تو یہ جو فلو آف کنٹرول ہے اس میں اصل میں دیکھا جائے تو سارا جو ڈسیزن میکنگ پروسیس ہے وہ اس ایکسپریشن میں ہے اس بولین ایکسپریشن میں جو کہ کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے تو پہلے اس کو ہم پکڑتے ہیں کہ اس کے لیے ہم تھری ایڈریس کوڈ کاروائی کیا کریں گے اور پھر وہ جو دین اور ایلس یا ایل سیف وغیرہ کی جو بات ہے وہ پھر ہم بعد میں ہینڈل کر لیں گے تو آئیے پہلے ہم اس ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وہ جو اف دین والا اور ایلس والا حصہ ہے اور ایونچلی پھر وائل میں بھی یہی ہوگا وائل ہے پھر ایکسپریشن ہے ڈو وائل میں بھی ایکسپریشن ہے فور اسٹیٹمنٹ اس میں بھی ایکسپریشن ہے یہ بولین ایکسپریشن ساری فلو کنٹرول اسٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کی خاطر اب ہمیں کیا کاروائی کرنی ہے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہم یہ جو ایڈ ہاک اسکیم ہے یہ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے اس کے پیچھے جیسے کہ میں نے ارض کیا وہ جو سوچ ہے لیبلنگ کی اور جمپنگ کی وہ بھی سامنے آ جائے گی we associate with Boolean expression E two labels E dot true اور ای ڈاٹ فالس اب یہاں پہ دو باتیں یا ایکچولی دو سے زیادہ باتیں ہیں کہ بولین ایکسپریشن ہے کہاں پہ ہے اف میں بھی ہو سکتا ہے وائل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ فلو آف کنٹرول جس میں یہ لفظ جو کنٹرول ہے یہ کیا چیز کنٹرول ایکچولی کون کر رہا ہے وہ یہ بولین ایکسپریشن ہے دوسرا یہ کہ یہ کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ ہم ایڈ ہاک اسکیم تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ سارا فارملزم ایٹریبیوٹ گرامرس کا ہے تو یہاں پہ میں ایکچولی کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک ایکسپریشن ای e جو ہمارا گرامر کا سمبل ہوگا اس کے ساتھ ہم دو ایٹریبیوٹس نئے لگا رہے ہیں ٹرو اور فالس اب اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ بولین ٹرو اور بولین فالس ہیں یہ سمپلی ایٹریبیوٹس ہیں ان کا میں نے نام استعمال کر لیا ٹرو اور فالس میں اس کو کہہ سکتا تھا ٹی ایل اے بی یا ایف ایل اے بی یعنی کہ ٹرو لیبل فالس لیبل لیکن مناسب لگتا ہے کہ ہم ٹرو اور فالس کو استعمال کریں یعنی کہ یہ وہ دو لیبلز ہوں گے اب یہ لیبلس کیا ہیں یہ ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یا تو وہ ایل ون ایل ٹو والی بات ہوگی ایکسپلسڈ لیبلس ہوں گے یا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی کوڈ رے کے اندر کسی کوڈ روپل کا انڈیکس ہوگا یعنی کہ وہ رے پوزیشن 10 ہے تو ای ڈاٹ ٹو کو 10 دے دیں گے اگر کسی اور کوڈ روپل پہ جانا ہے اس کی ویلیو 30 ہے اور ای ڈاٹ فالس کو وہ 30 دینی ہے تو ای ڈاٹ فالس میں ایکسپلسٹلی ہم انٹیجر یا یہ نمبر 30 جو ہے یہ ڈال دیں گے خیر اینی ویز یہ ابھی باتیں آ رہی ہیں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ ایٹریبیوٹ گرامرس کا حوالہ ذہن سے نہ نکالیے گا یہ وہی چیز ہے یعنی کہ ہم نے دو ایٹریبیوٹس رکھے ہیں the control flows to E dot true if the expression otherwise اب یہ لیبلز آپ ایکچولی دیکھ چکے ہیں مثال میں کہ کس طرح اگر ٹرو تھی اف تو آپ ایک جگہ جاتے تھے اگر فالس تھی آپ دوسری جگہ جاتے تھے لیکن اس کو ذرا گرافکلی دیکھیے یہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی یہاں پہ اب میں نے ایک لحاظ سے وہ کوڈ کے بلاکس ہیں اور وہ بلاکس کو میں نے کچھ لیبلنگ کے حوالے سے اور کچھ یہ ٹرانسفر کنٹرول کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس میں ابھی آپ تھوڑی سی اینیمیشن دیکھیں گے کہ فرسٹ کریں اسٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ وہ اب آپ بولین یا اپنی گرامر کے حوالے سے دیکھیے کہ ایس جو ہم ابھی تک استعمال کر رہے ہیں فور اسٹیٹمنٹ کہ پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اب یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ S goes to if E then S one اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو ای ڈاٹ کوڈ ہے اب دیکھیے ای e جو ہے اس کا ایکچولی کچھ کوڈ ہوگا یعنی کہ وہ ایک بولین ایکسپریشن ہے اس میں ہم وہ بولین آپریٹرس استعمال کریں گے تو بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایکچوئل کوڈ کیا ہوگا تو ایونچولی یہی ہوگا کہ دو آپرینٹس ہیں ان کو ہم نان اکوالٹی یا کوئی بولین آپریٹر سے دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ ایکچولی یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ something X less than Y and Y less than Z تو اس میں ایکچولی دو ایکسپریشن کو پھر اینڈ کر رہے ہیں تو یہ ای ڈاٹ کوڈ جو ہے یہ سارا وہ کوڈ ہوگا تھری ایڈریس کی فارم میں جس میں دیکھیں گے کہ کمپاؤنڈ بولین ایکسپریشن کو ایکچولی ہم ملٹیپل اسٹیٹمنٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہاں سے اب اگین ابھی بعد میں بات آ رہی ہے کہ جمپس ہوں گی اور ایکچولی وہ دو جمپس ہوں گی ایک جمپ ہوگی کہ اگر وہ ساری ای e اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہو جائے اور دوسری ایک ٹپکلی انکنڈیشنل جمپ ہوگی جو کہ اگر وہ فالس ہے تو ادھر چلے جاؤ تو یہ جو سنٹیکس ہے دکھانے کا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ای ڈاٹ کوڈ میں وہ جو ٹرانسفر اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دو لیبلس کو ٹارگیٹ کریں گے ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس اب وہ ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس جو ہے وہ ہوں گے کہاں پہ یہ آپ پوزیشن اس کی ذرا نوٹ کیجئے ای ڈاٹ ٹرو جو ہے وہ یہ جو ایس کوڈ ہے اب یہ ایس کیا ہو سکتی ہے یہ ایک انتہائی بڑی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یہ تو پوری اسٹیٹمنٹ ہے اور اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ڈال سکتے ہیں تو یعنی کہ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی دو ہوگی تین ہوگی جتنی مرضی ہو جو بھی ہے کہ اگر ای e ٹرو ہے تو ٹرانسفر آف کنٹرول جو ہے ایکسیکیوشن کے حوالے سے وہ اس نے ایس کا جو کوڈ ہے جو بھی ہے اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ پہ آنا ہے اور اس کو اب ہم یہ لیبل دیں گے ای ڈاٹ ٹرو اب یہ لیبل فزیکلی کیا ہوگا یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ ایکسپلسڈ لیبل بھی ہو سکتا ہے generated L one L two type ہو سکتا ہے یا یہ کوئی نمبر ہوگا جو کہ انڈیکس کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے یا یہ وہ ریلیٹو ایڈریس uh, ہو سکتا ہے ڈاٹ پلس سم تھنگ یعنی کہ کرنٹ لوکیشن سے uh, دس لوکیشن آگے چلے جاؤ ان اینی کیس اگر ای کوڈ فالس ہے تو پھر ای ڈاٹ فالس کی پوزیشن کو ذرا دیکھیے کہ وہ کہاں پہ ہے اب جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ اس کی لوکیشن دیکھیے کہ یہ سارا ایس کوڈ جو ہے اس کو وہ اسکپ کر کے اس کو ہم نے لیبل دیا ہے تو اگر کنٹرول کے حوالے سے دیکھیں اور یہ گرافکلی اس کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو صاف سی بات ہے کہ جو بھی یہ ڈائیگرام کہنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اتنی لمبی سائنس نہیں سمپلی یہ کہ بھائی ای e کوڈ جو ہے اس کو ایویلویٹ کرو اور اس میں سے اگر ٹرو ریزلٹ uh, نکلتا ہے تو ٹرانسفر کنٹرول کر دو ای ڈاٹ ٹرو لیبل والی اسٹیٹمنٹ پہ ورنہ ٹرانسفر کر دو کنٹرول ای ڈاٹ فالس والی اسٹیٹمنٹ پہ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی اگر ای ڈاٹ ٹرو ہے تو ایس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے اور اگر ای uh, فالس e ہے تو پھر اس کو نہیں ایکسیکیوٹ کرنا اور یہ بھی کہ دیکھیے ایس کوڈ جب ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی ٹرانسفر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اگر ایس ڈاٹ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو گیا تو اس کے بعد نیچرلی جو بھی آگے آ رہا ہے وہ آپ کریں گے یہ تو وہ بات ہی نا کہ اگر اف ای فالس ہے تو پھر آپ نے اس کو اسکپ کرنا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا تو پھر آپ ٹھیک ہے آگے چلتے جائیں تو ای ڈاٹ فالس جو ہے یہ پوزیشن کے حوالے سے یہاں پہ ہے لیکن ایکسیکیوشن کے حوالے سے یہ ای ڈاٹ کوڈ جو ہے یہی چیز ڈسائڈ کر رہی ہے خیر گرافکلی ریپرزینٹ کرنے سے شاید یہ جو کاروائی ہے بہتر بھی سمجھ آ جاتی ہے لیکن ایونچلی ہم نے گرافکلی تو یہ کرنا نہیں ہم نے ایکچوئل کوڈ کسی طرح جنریٹ کرنا ہے یا یہ کہ ہم نے وہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ جو کوڈ سنپٹس ہیں وہ جنریٹ کرنے ہیں وہ لکھنے ہیں جو کہ ایونچلی ہم گرامر پروڈکشنس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور جب وہ پارسر ایکسیکیوٹ کرے گا تو یہ کوڈ سنپٹ بھی ایکسیکیوٹ ہو جائے گا جس کی بنا پہ اب یہ چیز ہم نے کسی طرح ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ ہمارا سنٹیکس ڈائریکٹر پارسر جو ہے وہ یہ ای ڈاٹ کوڈ اور ای e ڈاٹ لیبلس جو ہیں ٹرو فالس وغیرہ وغیرہ یہ کسی طرح جنریٹ کرے اور یہاں پہ اب وہی بات جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کورس سنپٹس ہوں گے ان کی فارم جو ہے وہ ابھی تھوڑی تھوڑی ویریشنس کے ساتھ میں پیش کروں گا بعد میں جب ہم ایکچوئل باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے دیکھیں گے اور ایک خاص اسکیم بیک پیچنگ جو ہم استعمال بھی کریں گے اپنے پروجیکٹ میں اس کے لیے پھر جو کاروائی ہوگی وہ ابھی بعد میں آ رہی ہے تو اس حوالے سے اب یہ کہ میں یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں لوں گا یعنی کہ اپنی گرامر پروڈکشن جو کہ ریپرزینٹ کرے گی کسی پروگرامنگ کانسٹرکٹ کو ایلس وائل وغیرہ اس کے ساتھ میں ایک گرافکل ریپرزینٹیشن دکھاؤں گا کہ ہم یہ جو جمپنگ کر رہے ہیں اور ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ چیز ہم گرافکلی پہلے ڈیٹرمن کر لیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم جو ایکچوئل کوڈ ہے ایڈ ہاک کوڈ جو سنپٹ ہے وہ ہم لکھ لیں گے یا آپ کہہ لیں کہ ایٹریبیوٹ جو ہم نے ایویلویٹ کرنے ہیں یا کمپیوٹ کرنے ہیں وہ ہم لکھ دیں گے اور جیسے کہ میں نے کیا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈ ایکسرسائز آپ اگر کریں گے تو اس چیز کی سمجھ آئے گی میں بھی آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا لیکن یہ کہ یہ جو ساری کاروائی ہے یہ پروجیکٹ میں ایکچولی ہوگی آپ یا چیزیں ڈالیں گے تو اب یہ جو کاروائی ہے بکیا یہ تھوڑا سا میں تیزی سے چلاؤں گا اس میں جو اہم باتیں ہیں ان کو میں اجاگر کرتا رہوں گا لیکن ایک لحاظ سے آپ کاروائی تیزی سے کر کے کہ یہ ساری اسکیم کیا ہے اس کو لو پھر اس کی ایک دو مثالیں کرو اور پھر ایونچولی ہم اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اب میں جا کے اپنے جو پارسر کو میں جو بنا رہا ہوں اس میں یہ سنٹیکس ڈائریکٹر اسکیم کو میں اب انسرٹ کر دوں گا تو اب یہ کہ بقیہ جو چند ایک کانسٹرکٹس ہیں سارے نہیں چند ایک جو اہم کانسٹرکٹس ہیں ان کو میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ پہلے بات کہ گرافکلی جو ہم نے ابھی کاروائی کی ہے اس کے لیے جو سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے اب یہ وہ ایک لحاظ سے ایٹریبیوٹس کو ایویلویٹ کرنے والی بات ہے ان کی کمپٹیشن ہے جو کہ ایک لحاظ سے دیکھا جو ذرا پروگرامنگ ٹائپ لگے گی ہم نے سب سے پہلے کاروائی جو فلو کنٹرول کی کی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے گرامر اسٹیٹمنٹ ہے S goes to if E then S one اب اس کے لیے جو ایٹریبیوٹس ہیں ای ڈاٹ ٹرو اس کو ہم کیسے کمپیوٹ کریں گے یہ ہم ایک نیو لیبل روٹین ہے جس کو میں نے فی الحال یہاں پہ دکھایا ہے آپ کو کہ نیو لیبل روٹین جو ہے یہ ہمارے لیے ایک unique label L one L two type less سے جنریٹ کرے گی اور بھی اسکیمس استعمال کی جا سکتی ہیں یہ یونیک انڈیکس بھی ہو سکتا ہے خیر اینی ویز اس سے ابھی ہمیں سروکار نہیں سمپلی یہ کہ نیو لیبل جو ہے ہمیں ایک نیا لیبل دے رہی ہے اور جو بھی اس نے یونیک دیا اس ویلیو کو میں نے ای ڈاٹ ٹرو جو ایٹریبیوٹ ہے اس ای گرامر سمبل کا اس میں میں نے ریکارڈ کر لیا ای ڈاٹ فالس جو ہے اس کو اب دیکھیے میں کیا اسائن کر رہا ہوں ایس ڈاٹ نیکسٹ اور یہ ذرا اگلی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیجئے کہ کہ ون ڈاٹ نیکسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے یعنی یہ جو ایس ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ نیکسٹ ہے ان کو میں سیٹ کر رہا ہوں بلکہ ای ڈاٹ فالس کو میں نے سیٹ کیا ڈاٹ نیکسٹ کے ساتھ اور ایس ون ڈاٹ نیکسٹ کا مطلب یہ کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایس آ رہا ہے دیکھیے ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہے ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ والے کو ایس ون کہا ہے اس کا جو نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے اس کو میں نے ایس ڈاٹ نیکسٹ کہا ہے اچھا ابھی تھوڑی سی بات یہ نیکسٹ کی ہوگی لیکن ذرا ایک غور طلب بات یہ دیکھیے یاد ہے وہ سارا سنتھسائز ایٹریبیوٹس اور انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس والی بات اب ذرا یہ دیکھیے کہ ایس جو ہے ایز اے سمبل کہاں پہ ہے یعنی کہ اس گرامر رول میں دیکھیے وہ کہاں پہ ہے ایس ون نہیں ایس وہ ایکچولی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ سمبل کا کوئی ایٹریبیوٹ استعمال کریں رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایٹریبیوٹس کمپیوٹ کرنے کے لیے تو یہ ہے انہیریٹڈ ایٹریبیوٹ یعنی کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے یہ چیز انہیریٹ کی ہے تو ایک لحاظ سے اگر ہم ٹاپ ڈاؤن پارسر یہ بلڈ کر رہے ہیں یا وہ ٹری بلڈ کر رہے تھے تو جو پیرنٹ نوڈ ہے اس کا کوئی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہم لے کے ہم اس کی یہ جو چلڈرن نوڈ ہیں ان میں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیے وہی گرامر والے جو ایٹریبیوٹ گرامرز والی بات ابھی تک چل رہی ہے کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے وہ فارملزم سارا بنایا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو تھوڑا سا انہیریٹنس والا معاملہ ہے پلس کچھ اور مسائل ہیں اس کی بنا پہ ہم اس کی ایک ایڈ ہاک ورژن جو ہے اس کو استعمال کریں گے اور ایونچلی ایکچولی اس کی واقعی ہم ایڈ ہاک ورژن بنائیں گے لیکن فی الحال یہ کہ ای ڈاٹ فالس جو ہے وہ ایس ڈاٹ نیکسٹ کو ہم رکھیں گے اور ایس ون ڈاٹ نیکسٹ کو ہم ایس ڈاٹ نیکسٹ رکھیں گے اور اس سے آگے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جو ایس ڈاٹ کوڈ ہے یعنی کہ جو ایس کو ہم نے سارا کوڈ اسائن کرنا ہے اب یہ کوڈ جو ہے ایکچولی ایک اسٹرنگ ایٹریبیوٹ ہے تو ابھی جو پچھلی مثالیں آپ نے دیکھی تھی اس میں میں آپ کو دکھاتا تھا کہ کس طرح ہم کوڈ جنریٹ کر کے کسی کوڈ روپل ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو امٹ کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ امٹ روٹین ان مثالوں کے لیے یا یہاں پہ جو میں ڈائریکٹڈ اسکیم استعمال کر رہا ہوں جو کہ ایونچلی کتاب میں بھی پریزنٹ ہوئی ہوئی ہے اس میں یہ کر رہے ہیں ہم کہ جو کوڈ ایکچولی جنریٹ ہوگا جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم اسٹرنگز میں رکھیں گے یہ جو ڈاٹ کوڈ ایٹریبیوٹ ہے یہ ایک اسٹرنگ ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایس ڈاٹ کوڈ جو ہے یعنی کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ اب سنتھسائز ایٹریبیوٹ ہے اس کو کیسے بناؤ کہ ای ڈاٹ کوڈ لو یعنی کہ جو بھی اس ای e کا کوڈ بنے گا وہ ابھی بولین ایکسپریشن آ رہے ہیں بعد میں اس کے لیے بھی ہم تھری ایڈریس کوڈ بنائیں گے اس کو یہ جو ڈبل ورٹیکل لائنس ہے یہ کنکیٹنیشن آپریٹر ہے اس کو کنکیٹنیٹ کر دو یہ جین اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک اسٹرنگ نیا بناتی ہے اور اس اسٹرنگ میں کیا ہوگا ای ڈاٹ ٹرو جو لیبل ہے اور اس کے بعد کولن یعنی کہ وہ لیبل کے ساتھ کولن اٹیچ کر کے ہمیں ایک اسٹرنگ بنا کے دے گی ایل ون کولن یا ایل ٹو کولن یعنی کہ یہ پورا اسٹرنگ اور اس کو کنکیٹنیٹ کر دیں گے ہم ایس ون ڈاٹ کوڈ کے تو یہ جو کوڈ ایکچولی اب ہم جنریٹ کر رہے ہیں دیکھیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایکچولی اس ٹری کے اس نوڈ میں اس نان ٹرمینل کے نوڈ میں ہی ایز اے اسٹرنگ اس کو ہم اسٹور کر دیں گے تو ایک لحاظ سے یہ ایک اور طریقہ ہے کہ وہ جو سارا کوڈ آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ کہاں رکھیں گے آپ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو ارے میں ڈال لیں لنک لسٹ میں ڈال لیں ہم نے وہ جو ارے آف پوائنٹرس تھی وہ بھی دیکھی تھی پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو فائل پہ لکھ لیں یہاں پہ میں نے مثال اب پیش کی ہے کہ کس طرح ہم ٹری کے اندر ہی اس کو رکھ لیں گے اب ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں فی الحال اس کی ضرورت ایسی تو نہیں نظر آ رہی کہ لازمی ایسے کرنا ہے یہ ایک اور نیا طریقہ ہے اس سے یہ ذرا نوٹیشن آسان ہو جاتی ہے تو ایونچلی ہو یہ رہا ہے کہ یہی بات کہ اگر ای e ٹرو ہے تو اس کیس میں ہم نے یہ جو ای e ٹرو والا لیبل ہے وہ دیکھیے کس کو اٹیچ ہو رہا ہے یہ ذرا جین ای ٹرو جو ہے اس کو دیکھیے کہ جین ای ٹرو کولن اور اس کے بعد دیکھیے کیا آتا ہے ایس ون کوڈ یعنی کہ جو بھی وہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ ایکچولی یہ ای e کا جو کوڈ ہے نا اس کے اندر وہ گو ٹو کنڈیشنل ہوگی وہ بعد میں دیکھیں گے وہ کنڈیشنل گو ٹو ہمیں ایس ون کے کوڈ پہ لے کے آئے گی کیونکہ یہاں پہ میں نے ای ڈاٹ ٹرو لیبل جو ہے اس کے ساتھ لگا دیا ہے اب یہ ای ڈاٹ ٹرو جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ یہ پہلا جو چیز تھا نیو لیول کے ساتھ ہم نے جو کاروائی کی تھی یہاں سے ہمیں وہ ملا تھا اور یہاں پہ اب ہم نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹرکچر جو تھری ایڈریس کوڈ کا بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ E E dot dot code code جو بھی اس اس اس کا ہے کو لو کے بعد ایک لیبل جنریٹ کرو ٹرو e پھر کولن ڈالو اس کے بعد ایس ون کا کوڈ ڈال دو اور وہ جو نیکسٹ والا ہے کہ ایس ڈاٹ نیکسٹ جو ہے وہ فالس میں دیکھیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو ہم دے رہے ہیں ایس ڈاٹ نیکسٹ کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ایس جب ساری ریڈیوس ہوگی تو اس دین if e then s1 کے بعد جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ جو مرضی ہو تو وہ جو فالس ایگزٹ ہے اس نے وہاں پہ جانا ہوگا یعنی کہ s1 کو اسکپ کرنا ہوگا اور وہ لیبل جو ہے وہ ہمیں s ڈاٹ نیکسٹ سے ملے گا کیونکہ ایک لحاظ سے یہ e فالس جب میں بنا رہا ہوں تو اس وقت مجھے ایکچولی پتا نہیں کہ یہ s کے بعد آئے گا کیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پارسنگ میں جو بقیہ ابھی چیزیں پارس نہیں ہوئیں یا وہ ٹری میں ابھی شامل نہیں ہوئیں وہاں پہ وہ کیا ہے وہاں پہ کس حد تک جانا ہے کتنی جمپ کرنی ہے وہ ابھی آپ کو نہیں پتا یہ بعد میں آئے گی اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں تو انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کا ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہوں گے کیونکہ اوپر والا نوٹ تو بھی بنا ہی نہیں یا اگر آپ ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو سنتھسائز ایٹریبیوٹ کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ ایک نوٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے چلڈرن سے کچھ ایٹریبیوٹ لینا ہے لیکن چلڈرن تو بھی بنے ہی نہیں ہے کیونکہ ٹری تو بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو اس بنا پہ یہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں یہ ایکچولی کمپیوٹ نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں تو انہیریٹیڈ ابھی کمپیوٹ نہیں ہوں گے اور اگر ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو پھر سنتھسائز نہیں کمپیوٹ ہوں گے تو شیورلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں تو یہ جو ایس ڈاٹ نیکسٹ ہے یہ تو ابھی ہے ہی نہیں ہے یہ تو ابھی بنے گا کیونکہ یہ جب گرامر رول جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ ریڈیوس ہو کے ایس بنے گی تب یہ مجھے ایس ملے گا تو اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے فی الحال اس کوڈ کو دیکھ لیجئے کہ یہ کر کیا رہا ہے بعد میں جب ہم پوری مثال دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر یہ باتیں کچھ واضح ہو جائیں گی اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا جب آپ پروجیکٹ میں یہ چیز کریں گے تو وہاں پہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور اگر اس میں بگز ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو وہاں پہ میرے خیال میں اتنی آپ کو ایکسرسائز ہو جائے گی کہ یہ جو ساری اسکیم ہے یہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ کس طرح سوچی گئی ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گی اچھا آپ ذرا آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ای تھا اس کے اندر اس کو بھی ذرا ایک جلدی سے ایک نظر دیکھ لیجئے کہ فرض کریں ای جو تھا سمپلی اے از لیس دین بی تھا یہ میں نے ایک مثال لی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اندر ایکسپریشن جو ہے وہ اے لیس دین بی ہے تو اس کو کیس میں ای ڈاٹ کوڈ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ایکچولی یہ ہوگا کہ if A is less than B go to E true otherwise go to E false یہ ایکچولی وہ کوڈ جنریٹ ہم کریں گے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور بلکہ یہ مثالوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح بولین ایکسپریشن اگر لیٹ سے وہ سنگل ہے یعنی کہ اینڈ اور وغیرہ نہیں ہے تو ہم وہ بولین جو آپریٹر ہے اس کے لیے جو بھی ہمارا آپ کوڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ ٹرو ہے تو گو ٹو کر جاتے ہیں ادر وائز وہ فالس پہ ہم چلے جاتے ہیں یعنی کہ جو ٹرو باڈی تھی اس کو ہم نے اسکپ کرنا ہے تو یہ جو ای ڈاٹ کوڈ ہے اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ای ڈاٹ ٹرو اور ای ڈاٹ فالس کے جو ریفرنسز ہیں یہ کیسے استعمال ہوں گے اور یہ کہ ایونچولی یہ جو سیمینٹک رولز یا یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ رولز جو ہیں یہ یاد ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کچھ سیمیٹک انالیسز کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں تو یہ جو syntax directed rules boolean expressions کے لیے ہیں یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں کریں گے فی الحال یہ ذرا فلو کنٹرول کو دیکھ لیجیے یہاں پہ اب میں نے اف دین ایلس کی جو کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں جو گرامر رول ہے وہ اگر ایک نظر دیکھے تو simple S goes to if E then S one else else two یعنی کہ اگر ای e ٹرو ہے تو ایس ون کرو ایلس ایس ٹو کرو اچھا یہاں پہ اب وہ بات نہیں میں کر رہا کہ بھئی اگر اف دین ایلس ہے تو ایلس جو ہے وہ ریسنٹ اف کے ساتھ لگے گا یا وہ بعد میں لگے گا یہ اب وہ پارسنگ کا معاملہ ہے یہاں پہ ہم اس سے فی الحال کوئی سروکار نہیں وہ پارسر کے اندر ہم نے وہ جو ڈیفالٹ شفٹ یا وہ ریڈیوس والا معاملہ باٹم اپ میں رکھا تھا یا جو ٹاپ ڈاؤن تھا اس میں ہم نے اس گرامر کو ٹوٹلی ری رائٹ کر دیا تھا تو وہ جو اف دین ایلس ایمبیگیوٹی ہے وہ فرض کریں حل ہو چکی ہے اس وقت اس سے ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں ہم نے اب کرنا کیا ہے کرنے کے لحاظ سے بات ذرا سی سمپل ہے کہ اگر ای ڈاٹ ٹرو ہے یعنی کہ ای e جو ہے وہ ٹرو ہے تو اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایس ون کا جو بھی کوڈ ہے اب یہ ایس ون جو مرضی ہو سنگل اسٹیٹمنٹ ہو ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ہو یہاں پہ ہم نے جانا ہے جو کہ یہ دیکھیے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ اب آ کے ہم ایس ون کو چلائیں گے اب یہ پورا بلاک ایس ون کے لیے ہے اور یہ لینئرلی چل رہا ہے فرض کریں یہاں پہ فی الحال ابھی کوئی اور گو ٹوز نہیں ہیں یا اگر ہیں تو وہ اس کے اندر ہی ہیں چھپی ہوئی ہیں ہم پوری ایس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کے پورے کوڈ بلاک کو دیکھ رہے ہیں اب یہ کہ جب ایس ون ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایکچولی ایس ٹو کو نہیں ایکسیکیوٹ کرنا کیونکہ دیکھیے اب یہ جو آپ go to S dot next آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ گو ٹو نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ تو ایس ٹو بھی ایکسیکیوٹ ہو جائے گا تو اس کی خاطر جو کاروائی ہمیں کوڈ جنریشن یا سنٹیکس ڈائریکٹڈ یا جو ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایس ون کوڈ کے بعد ہمیں یہ ایک ایکسپلسٹ انکنڈیشنل گو ٹو ڈالنی پڑے گی جو کہ ایس ڈاٹ نیکسٹ پہ جائے گی جو کہ ایونچلی کہہ یہ رہی ہے کہ اگر یہ ایس ون یعنی کہ ایکسپریشن ٹرو تھا ایس ون ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ایس ٹو کے اوپر سے چھلانگ مار کے اس پوری اف اسٹیٹمنٹ ایس ملا کے یعنی کہ ایس ٹو کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہاں پہ جاؤ یعنی کہ اس کیس میں ایس ٹو کو اسکپ کر جاؤ اور اگر آپ واپس آئیں اور اگر یہ ای e جو ہے یہ فالس ہے تو اس میں وہ جو انکنڈیشنل گوٹو ہوگی وہ کہاں پہ جائے گی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہمیں ای ڈاٹ فالس پہ لے کے آئے گی یہاں پہ اب ہم یہ ایس ٹو ڈاٹ کوڈ کو ایکسیکیوٹ کریں گے اور ایس ٹو کوڈ جو ہے شیورلی اب اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے وہ ہم اس کو چلائیں گے تو یعنی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ جو بھی اب ایس کے بعد جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگا ایس ون کو تو ہم ویسے اسکپ کر رہے ہیں اور اس کی بنا پہ اب ہم ایس ٹو میں آئے تھے ایس ٹو سے اب ہم ایس نیکسٹ جو بھی آ رہا ہے اس کو ہم ایکسیکیوٹ کریں گے یہ پھر وہی گرافیکل نوٹیشن جو ہم نے استعمال کی تھی پہلے ذرا سی ایکسپینڈیڈ ہے لیکن اس میں اب وہ کلیئرلی بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کون سا حصہ جو ہے ہم نے اسکپ کرنا ہے کہاں سے ہم نے کنٹرول کہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے اور یہ جو لیبلنگ ہے یہ اس کی خاطر کہ جو ہماری ایکسپلسڈ جمپس ہوں گی کنڈیشنل یا انکنڈیشنل وہ کہاں پہ جائیں گی اب اس کو اگین وہی کہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے یا ایٹ آک کوڈ کے حوالے سے ایکچوئل وہ کوڈ لکھنا ہے تو آئیے اب یہ افطینس کو بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی پھر وہی بات کہ ای ڈاٹ ٹرو کے لیے میں ایک نیا لیبل بناؤں گا اور ای ڈاٹ فالس بھی آپ دیکھیے مجھے چاہیے ہوگا کیونکہ اس کے لیے میں نے ایکسپلسڈ گو ٹو خود انسرٹ کرنی ہے یاد ہے وہ جو اگر ایس ون کو میں نے ہینڈل کیا تو وہاں سے پھر میں نے چھلانگ مارنی ہے اس کے بعد جو ایس ون نیکسٹ ہے اس کے اندر میں نے ایس ڈاٹ نیکسٹ کو رکھا اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں اگلے بھی جو ایس ٹو ڈاٹ نیکسٹ والی بات ہے یہ دونوں انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں تو بعد میں ان چیزوں کا میں ریفرنس دوں گا کہ فرض کریں اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے تھوڑی سی ایک لحاظ سے پرابلم تو نہیں لیکن یہ بات کہ بھئی یہ جو ایکس ڈاٹ نیکسٹ ہے یہ تو ابھی ہے ہی نہیں ہے یہ تو جب ریڈکشن ہوگی تو تب ملے گا تو اب کیا کیا جائے تو ایکچولی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم ایک لحاظ سے ٹیمپرلی چھوڑ دیں گے اور بعد میں اس کو ہم آ کے پیچ کریں گے یہ وہ بیک پیچنگ والی بات ہے جو کہ ایونچلی ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے خیر اینی ویز یہ جو ایس ون نیکسٹ اور ایس ٹو نیکسٹ ہے یہ دونوں جو ہیں ایونچولی اسکپ کر کے ایس ڈاٹ نیکسٹ پہ جائیں گے یہ یہاں پہ ہم نے اس کو اسٹور کیا اور اب یہ جو پورا کوڈ ہے یہاں پہ اب یہ جو سارے بلاکس میں نے بنائے تھے یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ای ڈاٹ کوڈ جس میں وہی if condition go to E dot true اور go to E dot false یہ وہی ہوگی بے شک وہ کمپلیکس ہو جائے لیکن ایونچولی ہوگی یہی اس کے بعد ہم یہ E dot true colon string generate کر رہے ہیں اس کو میں نے کنکیٹنیٹ کیا ایس ون کوڈ کے ساتھ اب ایس ون کوڈ کیا ہے جو بھی ہے جب بھی ایس ون ریڈیوس ہوئی تھی اس کا کوڈ بنا تھا کیونکہ دیکھیے یہ سینٹیکس جو ہے یہ پارسنگ میں چل رہی ہے تو اگر ہم ایس ون کو ریڈیوس کر چکے ہیں تو ایکچولی یہ سارا کوڈ اب as an attribute dot code as a string attribute S one میں موجود ہے اور یہ سنتھسائز ہے یعنی کہ نیچے سے آ رہا ہے تو اس کو ہم اب لے لیں گے اس کے بعد یہ کہ ایس ون کوڈ کے فوراً بعد ہم نے ایکسپلسٹ انکنڈیشنل گو ٹو ڈالنی ہے جو کہ ایس نیکسٹ کو جائے گی اور ایس نیکسٹ جو ہے آف کورس وہ اسکپ کر جائے گی یہ والی اب جو کاروائی ای ڈاٹ فالس کی ہے یہ وہ کولن لیبل uh, بنا اور اس کے بعد ایس ٹو ڈاٹ کوڈ ہے اور اس کے بعد مجھے اب لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد ایکچولی جو ایس اسٹیٹمنٹ ہے جو بھی افتینلس کے بعد آ رہی ہے اس کی باڈی یا اس کا کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور بائی دا وے یہ دیکھیے کہ یہ اب میں نے جب ایس کو ریڈیوس کیا تو کسی اور لارجر ایف اسٹیٹمنٹ جو اس کو بھی انکلوز کر رہی ہے اس میں وہ یہ ایس ون بن سکتا ہے یا وہ ایس ٹو بن جائے گا تو کس طرح دیکھیے یہ سینٹیکس ڈائریکٹریڈ اور پارسنگ ایکشن کے ذریعے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جتنی بڑی مرضی ایف ایفلس دے دو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میری یہ جو ساری اسکیم ہے اس کو بڑے اطمینان سے وہ ہینڈل کر لے گی آگے چلیے وائلڈ ای e کو بھی دیکھ لیجیے یہ ایک لوپنگ اسٹرکچر ہے لیکن ہے یہ کنٹرول اسٹرکچر یعنی کہ while E do S one as long as E is true S one کو کرتے رہو اور پھر واپس آؤ اور پھر چیک کرو کہ ای e ٹرو ہے کہ نہیں اب وہ ای ٹرو فالس کیوں ہوگا وہ تو آف کورس اس وائل لو کی باڈی پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اگر ای ڈاٹ کوڈ جو ہے پھر وہی بات کہ اس میں وہی اف سے A less than B go to E dot true otherwise go to E dot false یہ وہی آئے گا اگر وہ ٹرو ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ ایس ون کوڈ کو دیکھیے میں یہ لیبل دوں گا یہاں سے میں ایس ون کوڈ پہ آؤں گا ایس ون کوڈ ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد گو ٹو میں ڈالوں گا لیکن یہ گو ٹو جائے گی کہاں پہ ایس بگن پہ یعنی کہ پھر دوبارہ شروع اور یہ لیبل بھی میں اب ایک لگاؤں گا جو کہ دیکھیے میں کس کو دے رہا ہوں اس ایکسپریشن کے کوڈ کو یعنی کہ واپس آؤ اور پھر اس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرو پرسائسلی یہی ہم نے کرنا ہوتا ہے اب دوسری بات یہ کہ اگر وہ فالس ہے تو پھر کیا اسکپ کرو اور دیکھیے میں نے اسکپ کیا کیا کیا ایس ون کوڈ کو کیا اور یہ جو گو ٹو ایس بگن ہے اس کو بھی میں نے اسکپ کر دیا تو یہ وہ کاروائی ہے جو کہ اب اگر آپ آگے چلیں اور یہاں سے آپ ٹھیک ہے بقیہ اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ ہوں گی لیکن جہاں تک اس کی اب وہ کہہ لیں ایٹریبیوٹ گرامرس کی بات ہے ایس ڈاٹ بگین ایک نیا لیبل ہے ای ڈاٹ ٹرو ایک نیا لیبل ہے ای ڈاٹ فالس کو میں ایس ڈاٹ نیکسٹ میں رکھوں گا یہ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹ اور ایس ون ڈاٹ نیکسٹ جو ہے یہ بھی ایک ایٹریبیوٹ ہے لیکن یہ ابھی میں نے کمپیوٹ کر لیا ہے یہ اوپر جو ایس ڈاٹ بگن ہے تو ایک لحاظ سے یہ تو مجھے مل گیا لیکن ڈاٹ نیکسٹ ابھی مجھے نہیں ملا ایس ڈاٹ کوڈ جو ہے اس کو میں نے اب وہی جو ساری کاروائی ہے کہ ایس ڈاٹ بگن کولن کے بعد ای ڈاٹ کوڈ کو رکھا کنکیٹنیٹ کیا اس کو ای ڈاٹ ٹرو لیبل اس کے بعد ایس ون کوڈ کو اور پھر یہ go to S dot begin explicit جو ہے اس کو میں نے ڈالا جو کہ مجھے واپس یہی ایس ڈاٹ بگن میں لے آئے گا اور یہ یہ ڈاٹ بگن جو ہے میں نے ابھی ابھی اوپر جو ہے اس کو جنریٹ کیا ہے اب مجھے امید ہے کہ یہ جو کاروائی ہم کر رہے ہیں اس میں سے آپ کو وہ جو ایک ذہنیت سی ہے کہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کرنے کا معاملہ ہے سنٹیکس ڈائریکٹڈ کیسے ہے دوسرا یہ کہ تھری ایڈریس کوڈ یا اسمبلی لینگویج اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہے کہ اس میں کمپلیکس آپریٹرز نہیں ہوتے ایلس نہیں ہوتا اس میں جمپس ہوتی ہیں اور سمپل سنگل اسائنمنٹ یا سنگل آپریٹر اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے ہم یہ جو ہائی لیول کانسٹرکٹس ہیں ان کو کس طرح لو لیول میں لے آتے ہیں اور بعد میں یہ لو لیول جو ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ بالکل اسمبلی لینگویج لگ رہی ہے اور ایکچولی ایسا ہے صرف ہمیں ایونچولی یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پرائمری ویریبلز آپریٹس ہیں ان کو ہمیں رجسٹرز میں لانا ہوگا یا رجسٹر سے نکالنا ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری کاروائی جو ہے وہ رجسٹرز میں ہو اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ابھی یہ جو بکیا بولین ایکسپریشن کے سلسلے میں تھا اور پھر ایکچوئل کوئی مثال جو کرنے والی کاروائی ہے یہ آج تو ہم نہیں کر پائیں گے میری تجویز کہ آپ کتاب میں یہ ساری کاروائی دیکھ لیجیے یہ کتاب میں سے ہی ہے ساری یہ مثالیں وہیں سے ہیں اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ان مثالوں کو بھی دیکھیں گے اور پھر ایونچولی جو ہم نے کرنا ہے کہ باٹم آپ پارسنگ میں ایکسپلسٹلی یہ کوڈ جو ہے وہ کیا ہوگا جو کہ ہماری یک جو گرامر ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ اسٹیٹمنٹس چلی جائیں گی بقیہ ڈسکشن اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ